السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 516 اس کے اندر کچھ اہم نصیحت کی چیزیں ہیں اسے دھیان سے سنیے نمبر ایک کچھ خبریں ساری دنیا سے آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے سبق کا لوگ مس یوز کرتے ہیں مطلب کہ گروپ بنے ہوئے ہیں کچھ گروپ والے جو ہیں وہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم آپ کو وقت پر سبق بھیجیں گے ہر مہینے کے سو روپئے جمع کرا دیجئے آپ تو لوگ بیچارے جمع کرا دیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہر مہینے کے بیس ڈالر جمع کرا دیجئے تو لوگ بیچارے بیس ڈالر جمع کرا دیتے ہیں کوئی دس پاؤنڈ جمع کرا دیتا ہے یہ سب غلط چیزیں ہیں اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں مہربانی کر کے کوئی گروپ والا بھی کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ نہ کرے صرف صرف صرف اللہ کے لیے یہ کام کیجیے آپ اور کوئی آدمی کسی کو پیسہ بھی نہ دے اگر آپ کو وقت پر سبق نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے آپ کے لیے انتظام کر دے گا کسی اور جگہ سے بھیج دے گا لیکن یہ پیسوں والی لائن جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ دھیان سے سنیے اگر لوگوں سے پیسہ لے کر سبق دینا شروع کیا تو حدیث کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر دین کا نور قرآن کا نور ختم ہو جائے گا یہ جو فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اس کو دکان نہیں کھولنی اس کی یہ تو للہ فلّہ کرتے رہو کوئی خرچہ نہیں ہوتا کسی کا کسی کا کوئی خرچہ خالی بٹن ہی دبانا ہوتا ہے آپ کو اور آپ کو نیکیاں کتنی ملتی ہیں اس لیے مہربانی کر کے یہ دروازہ نہ کھولیے نمبر دو یہ جو میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں یہ ایک بہت بہت بہت بڑی چیز ہے اس پر ایک قصہ سن لیجئے معروف کرخی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہ سب سب کوفہ یا بسرا میں کسی بھی جگہ وہ لمبے سڑک چل رہے تھے اور ایک سقا پانی پلانے والا وہ اعلان کر رہا تھا کہ بھئی مجھ سے آ کر کوئی پانی پیئے میں اس کو دعا دوں گا مجھ سے آ کر کوئی پانی پیئے میں اس کو دعا دوں گا تو لوگ پانی پیتے تھے گرمی کا زمانہ تھا تو جو بھی پانی پیئے اس کو دعا دیتا تھا الگ الگ قسم کے دعائیں دیتا تھا معروف کرخی جو ہے یہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تو تو سقا نے ان کو پانی پلایا اور دعا بھی دی تو معروف کرخی نے پوچھا اس سقا سے بھائی تو پانی بھی پلاتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے یہ کیا ماجرا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے پانی پیا میرے گناہ معاف ہو گئے حدیث شریف میں آتا ہے جس کے گناہ زیادہ ہو لوگوں کو پانی پلائے تو میں پانی پلاتا ہوں تو آپ کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو گئے ایک بات پھر معروف گرخی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو روزے سے تھے آپ نے روزہ کیوں توڑ دیا تو معروف گرخی نے روتے ہوئے جواب دیا بھئی نفلی روزہ تھا نفل روزے کا قضا تو میں کر لوں گا لیکن اس کی دعا مجھے کہاں ملے گی میں نے اس کے دعا کے لیے نفل روزہ جو ہے میں نے توڑ دیا یہ کتابوں میں لکھا ہے تو آپ کو میں جو دعا دیتا ہوں تو اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے لیے کہتا ہے والا کا کم دالک والا کا کمسلا دالک تو میرا بھی فائدہ ہے اس میں اور آپ کا بھی فائدہ ہے اس میں اور آپ دوسروں کو پہنچاؤ گے تو ان کا بھی فائدہ ہے پھر حرم شریف کی دعائیں مل رہی ہیں آپ کو یہ سبق ابھی میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان کے وقت میں حرم شریف سے دے رہا ہوں اس لیے یہ جو دعائیں آپ کو ملتی ہیں یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعاؤں کے ذریعے سے آدمی کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں دعاؤں کے ذریعے سے آدمی کو اللہ اللہ کا قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مجھ سے مانگو کہتے ہیں میں قریب ہوں مجھ سے مانگو سال کا عبادی قریب میں قریب ہوں مجھ سے مانگو دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اس لیے یہ دعائیں خوب سننے کا اہتمام کیجیے اور اس کی قدر کیجیے نمبر تین نصیحت کی چیز کہہ رہا ہوں کہ زیادہ شکایتیں نہ کریں زیادہ شکایتیں کرنے سے آدمی کو ٹینشن بڑھتا ہے اس کی پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں بلکہ زیادہ شکر کیجیے اور الحمدللہ کہیے اس سے نعمتیں بڑھیں گی آپ کی اور اور سعادت اور دیکھ بختی بڑھے گی نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو ہمارے ہندوستان پاکستان نہیں بلکہ ساری دنیا میں چھٹا ہوا ہے عربوں میں بھی اس کا معمول نہیں ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر اہتمام سے پڑھتے تھے ترمزیق یہ حدیث ہے ہمارے یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں بلکہ عربوں میں بھی نہیں جانتا یہاں پر بھی اس کا اہتمام نہیں ہے اس کا اہتمام کرنا ہے بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی اس کا اہتمام کرے پر میں کہتا ہوں کہ روزانہ نہ پڑھ سکو کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل تو ہو جائے تو اس لیے سور بنی اسرائیل سور زمر جو بھی پڑھے اور پڑھ کر مجھے ایس ایم ایس کرے گا یا گروپ میں ایس ایم ایس کرے گا میں اس کو انشاءاللہ بہت اچھی دعا دوں گا جیسے میں نے سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں کو دی پھر اس کا معمول بنا لو تو اچھا ہے معمول نہ بنے تو کبھی کبھار پڑا کرو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نبی کی سنت پر زندگی میں ایک مرتبہ تو عمل ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے اب جو ہے آپ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لیجئے تو سو مرتبہ سو درخت لگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ اور سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین